واتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياء تعلق سے کچھ کہنے کا جی سے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر آتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں گھر پر مجلس ہو یا کہیں بیان کی بات کی سارے حوصلے اور بالکل صحیح دامن بالکل خالی معلوم ہوتا ہے اور جب بھی کچھ کہہ کر کچھ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور جو کچھ عرض کیا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد آئی اور بے تکلف جب بھی کہا اور جب بھی اللہ سے بھیک مانگ کے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور مدد کی فرمائی اور جب خود پر اعتماد کیا کہ آج جو کھلا مضمون کا جوش ہے کھلا مضمون کہہ دیں گے وہیں پہ جو ہے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کرما دیتے کہ یہ بندگی کا خدائی منشور ہے یا الدین احمد الطف اللہ رقم مان سارے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں تقوی اختیار کریں اور تقوی ملنے کا ملنے کی جگہ تقوا ملنے کی کان اور تقوا ملنے کا مقصد خزانہ وہ صادقین کو کرنا ہے یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے بیان سننے کو بھی نہیں فرمایا مدرسے میں داخلے کو بھی نہیں فرمایا کتابوں کے علوم حاصل کرنے کو بھی نہیں فرمایا بلکہ تقوی اختیار کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کو مقرر کیا صحبت صالحین صحبت اولیاء صحبت صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو ایمان نصیب ہوا اور تمام دنیا پر ان کو حکمرانی بھی نصیب ہوئی اور مختلف صورتوں میں ان کو فتح مبین نصیب ہوئی پسف مبین کامیابی اور کامرانی کی کوئی ایک صورت نہیں ہے کامیابی کی صرف یہ صورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے جب جو شخص اللہ حوالہ ہو جائے جب جو شخص اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دے تو اس کو نہ تو کوئی پریشانی آوے نہ کوئی مال میں تنگی آوے اور ہر جگہ اس کا غلبہ ہی غلبہ ہو کفار پر غلبہ ہو اور فساخ پر غلبہ ہو یہ صورت متعین کرنا ٹھیک نہیں اصلی کامیابی چونکہ ہر انسان کی انفرادی ایک قیامت ہے انفرادی ایک کامیابی ہے جو یوم محشر پتہ چلے اصل کامیابی اللہ کا راضی ہو جانا ہے اصل کامیابی کفار سے کفار کے اوپر غلبہ نہیں ہے اصل کامیابی مال حاصل کر لینا نہیں اصل کامیابی اچھے کپڑوں میں اچھے بغلوں میں اچھے گاڑیوں میں اور ہر جگہ غلبہ حاصل کرنے ضروری اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا کامل کا فیصلہ یوم محشر ہے تو لہذا کوئی صورت متعین کرنا کامیابی کی کہ انسان نماز روزہ بھی کر رہا ہے اور صبر و توقع سے رہ رہا ہے اور خوب نافرمانی سے بچ بھی رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی صورت متعین ہو کہ اب اس کے ساتھ نصرت ہی نصرت ہے ظاہر اصلی اصلی نصرت اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جانا اور اس کی علامت یہ ہے کہ پھر یہ شخص اللہ کے احکامات کو ذوق و شوق سے ادا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان کی بازی لگاتا ہے ودین سہولت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کو زیادہ کوشش کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہم کامیابی نصیب کرتے ہیں اور کامیابی کیا ہے لنا دیا ان کہ ہم ان کو اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دیتے ہیں بتائیے یہاں کوئی صورت متعین ہے سوائے ایک صورت کے کہ وہ اللہ کے راستے میں اور زیادہ ذوق و شوق سے چلنا شروع کر دیتا ہے توفیقات اس کی بارش توفیقات کی بارش اس پر ہونے لگتی ہے نیک کاموں میں جلدی کرنے لگتا ہے نیک کاموں کی فکر رکھتا ہے جستجو رکھتا ہے اللہ کو راضی رکھنے کی جستجو رکھتا ہے اور سبول السلی علا جناب اور سبول الوصولی بل یہ دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلنا بھی اور اللہ کا وصول یعنی اللہ اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں تو یہاں کہاں کہیں بنگلوں کا ذکر ہے یہاں کہاں کہیں کفار پہ خلفے کا ذکر ہے یہاں کہاں مال و دولت کا ذکر ہے یا تخت و تاج کا ذکر ہے تو اصلی کامیابی کیا ہے بعض لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خیال اور فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں تو ہم کو پھر یہ پریشانی یہ رکاوٹ یہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں دین میں ہمارا جی کیوں نہیں لگ رہا تو یہ کامیابی اور ناکامی کی کا معیار نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام پر کیسی کیسی تکالیف تقالی انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کازادار اللہ تعالیٰ کا مزاج فرما کردار جان کی بازی لگانے والا کون ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ان کو بھی مسائل پیش آئے ان کو بھی پریشانی لگی ان کو بھی رکاوٹیں پیش آئی کفار نے تکالیف دی اور بہت سے انبیاء کو اللہ نے مال دیا بہت سے انبیاء کو نہیں بھی دیا تو یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے اصل دیکھنا یہ ہے اصل کامیابی اور کامرانی اس کو ہے کہ نیک کاموں میں ترقی ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے کامیاب و کامران ہو جائے گا ان اگر اس کو نیک کاموں کی توفیقات ہو اگرچہ اس کے پاس مال نہ ہو تندرستی ہو اگرچہ اس کے پاس مسائل بھی ہوں اور حادثات بھی پیش آتے ہوں لیکن دیکھنا یہی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے اس کو نیک کاموں کی توفیقات اگر ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہی بڑی کامیابی یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو اسی کو فرمایا کہ حاصل کہاں سے ہوگا اور یہ اللہ کی صحبتوں سے یہ چیز حاصل ہوگی نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاء ولایت کا راستہ اللہ کی دوستی کا راستہ اللہ کی رضا کا راستہ یہ کہا یہ کیسے ملے گا فرما دیا کہ بل المتقون یہ متقی لوگوں کا نصیبہ ہے متقی اور متقی کس کو کہتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر رو کر توبہ کر کے اللہ کو پھر سے بنا لیتا ہے متقی وہ نہیں ہوتا جس سے کبھی گناہ ہوتا ہی بلکہ متقی وہ شخص ہے کہ اگر گناہ ہو جائے ایک گناہ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا ایک ہے نگاہ خراب کرنا ایک ہے نگاہ خراب ہو جانا جب انسان انتہائی کوشش اور اقتصاد اور فرض کے ساتھ ارادے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے کہ میں اپنی نگاہ خراب نہیں کروں گا کیونکہ گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے معلوم ہے کہ ہر طرف بے پردگی ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کے خیال سے نکلتا ہے اور عزم کر کے نکلتا ہے کہ نگاہ خراب ہونے نہیں دینی تو پھر اگر اس کی نگاہ کہیں پڑ جائے اور اس نے فوراً ہٹا لی تو یہ نگاہ اس کی معاف ہے اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستفی نہیں ہے یہ گناہ گار ہے بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ نگاہ کی پوری حفاظت کروں گا لیکن پھر اس سے غفلت ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو اس نے فوراً استفار کر وہیں کھڑے کھڑے جہاں نگاہ خراب ہوئی وہیں کھڑے کھڑے استفار کر لیا تاکہ جس جگہ گناہ سرزد ہوا غلطی ہوئی اسی جگہ پر یہ استغفار کر لے گا تو جہاں اس کی گناہ پر گواہ پیدا ہوا کیونکہ گناہ پر چار گواہ پیدا ہو جاتے ایک تو اس کے اعضاء اور جوارے جو گناہ کرتا ہے اس کے اعضاء اور جوارے اس کے گواہ بن جاتے پھر وہ زمین اس کی گواہ بن جاتی جس جگہ پر گناہ کیا اور پھر فرشتے اس کے گواہ بن جاتے ہیں اور صحیح سے اس کے جواب گواہ بن جاتے ہیں لہٰذا اسی جگہ کھڑے کھڑے اس نے فوراً استفار کر لیا دل میں ندامت پیدا ہو گئی کہ میں نے گناہ کر لیا اور اللہ کو ناراض کر لیا اسی وقت پھر ندامت کے ساتھ کر لیا تو چاروں کے چاروں گواہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو مٹا دیں گے گناہ کی گواہی کو مٹا دیں گے دین کو بالکل صاف کر دیں گے حتیٰ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ کو بلا دیں گے تو یہ شخص متفق ہے بچے اس سے گناہ ہو گیا لیکن اس نے فوراً توبہ کر کے اللہ کو منا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں ستر بار بھی ایک ہی گناہ کر ڈالتا ہے لیکن ہر بار توبہ کرتا ہے اور ہر بار عزم و ارادہ پکا کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے پھر دوسری دفعہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے پھر کسی دفعہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ستر بار بھی اگر دن میں کوئی گناہ کر ڈالے لیکن یہ توبہ کرتا رہے گا تو لم یوسرو کے اندر نہیں آئے گا کہ یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا بلکہ صاحبین میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار معاف کر دیں گے اور ہر بار صرف معاف ہی نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو اپنا محبوب اپنا مقرب بنائیں گے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو لہذا متقی کس کو کہتے ہیں متقی وہ شخص نہیں ہے کہ جو جس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو جس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو وہ تو ایک ایک ہی طبقہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں میں ایک طبقہ فرشتوں کا ہے جس سے گناہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ معصوم ہے ان کے اندر معاشیت کا تقاضا ہی نہیں ہے اور ایک طبقہ انسانوں میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو معصوم رکھا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا اس کے علاوہ جتنی انسانیت ہے سب کے سب کار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم قطاعون وخیر القطاعین توابون ہاں؟ کہ تم سب کے سب کار ہو اس وقت کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کیسے پیارے تھے جان کی بازی لگانے والے تھے لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاعت تم سب کے ساتھ خطا ہو ہو کثیر الخطا ہو ہو مانے کثیر الخطا ہو پھر انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی بعض لوگوں کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ کر لیں یہ سوچنا تو ظلم ہے دوستو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ابھی تک تو ہم بالکل پاک تھے یہ مصیبت آ گئی تو معلوم نہیں کیا گناہ کر دی ارے ہم تو سراپا خطا کار ہیں ہمارا بال بال خطاؤں کے اندر جھگڑا ہوا ہے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہماری خیر خیر صدقات خیرات اور سارا کچھ جتنی بھی عبادات ہیں سب کی سب پر خطا ہے دوستوں پر خطا ہے کہ نہیں کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی عبادت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ماں اللہ ما عرفنا کا دیکھ کیسے ایک غیر محدود ذات کا حق ایک محدود ذات کیسے ادا کر سکتی اللہ تعالیٰ غیر محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کوئی مثل بھی نہیں ہے کوئی ہمسر برابری کرنے والا نہیں ہے کوئی مثال نہیں دی سجی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کوئی مثال ہے اللہ تعالیٰ سورہ اخلاق میں فرماتے ہیں کہ کہ قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم ولم یولد اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں کوئی مثل نہیں اور اللہ تعالیٰ لامحدود قوتوں کے لامحدود صفات کے لامحدود خزانوں کے مالک ہیں ان کے خزانے ختم ہونے والے ہی نہیں لہذا ان کی معرفت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے ایک محدود شخص ایک محدود ذات غیر محدود کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے زیادہ مزاج شناز اور سب سے زیادہ فرما بردار اور سب سے زیادہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کرتے ہیں کہ ماں کا حق کا اللہ کی مارفت کا آپ کی پہچان کا حق میں ادا نہیں کر سکتا اور کیا عرض کرتے ہیں کہ ماں کا حق کا عبادت اللہ میں آپ کی عبادت کا ادا نہیں کر سکتا رات رات بھر رونا تحجد میں کھڑے ہو کے تلاوت کثرت سے کرنا اور پاؤں کے اندر ورم آ جانا اور آنسو سے ہر وقت کر رہنا آنکھوں کا چشمے مبارک کا اور سینے سے کھانٹی کے جیسے کھولنے کی آواز آنا سی یہ عبادت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا حل کر رہے تو دوستو ہم کس کھاتے میں لہٰذا یہ جو شخص یہ سوچے کہ معلوم نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا جو یہ مصیبت ہمارے سر پہ آ پڑی یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت خطا کار سمجھے کہ ہم بھائی ہماری تو عبادت بھی قابل معاوضہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے اندر ہی نکل سکتی ہے کہ بتاؤ نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہاں کہاں کے خیالات آ رہے تھے نماز میں کھڑے ہوئے تھے ہل رہے تھے نماز میں کھڑے ہوئے تھے دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا کسی کا دکان میں حساب کتاب میں لگا ہوا ہے کسی کا بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے کسی کا سودا سلک لانے کے اندر لگا ہوا ہے ہر ہر عبادت کے اندر تلاوت کریں تو تلاوت میں بھی نکل سکتی ہے ہر عبادت کے اندر ہر معاملے کے اندر انسان کا ہے اس لیے فرمایا کلو تم لیکن ساتھ میں کیا بہترین نعمت دے دی اللہ تعالیٰ کی کیسی کریمی ہے اللہ کیسے کریم ذات ہے وہ خیر الفتائی ارے تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے بہترین خطا کار کیا ہوا کہ خطا تو بری چیز تھی لیکن توبہ جو ہے اس کی برکت سے خطا سبب خطا ہو توبہ کیسی بہترین چیز ہے توبہ ایسی سواری ہے ایک لمحے میں گناہ گار سے گناہ گار فاسق سے فاسق مجرم سے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر دیتی تو وہ ایسی سواری ایک لمحے میں اللہ تک پہنچا دیتی ذرا دو آنسو لیے فرمایا کہ دریا کا دریا بہا لو لیکن پہاڑ نہیں گز سکتے لیکن دو آنسو اگر ندامت کے نکل آئے تو گناہوں کے پہاڑ کے پہاڑ ہو سب کو صاف کر دیتا کتنے بھی گنا ہو سب کو دو آنسو دھو ڈالے اللہ تعالیٰ کی کیسی قریبی ہے تو عرض یہ کہ عرض یہ تھی کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم سے اگر گناہ ہم کر ڈالیں گے تو ہم تقیل نہیں ہو سکتے بھائی گناہ کتنی بار بھی ہو جائے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنا چاہیے ہاں گناہوں پر جئی ہونا توبہ کے سہارے پر کہ ہم گناہ بھی جی بھر کے کر لیں پیٹ بھر کے اور پھر اب توبہ کر لیں گے یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے اور انتہائی ناشکری کی بات ہے کیونکہ گناہ سے بچنے میں جان لڑانی کوشش کرنی ہے مجاہدہ کرنا ہے مثلا شرعی قضا کرنا ہے یا داڑھی رکھنا ہے یا اور کوئی دوسرے دین کا حکم پورا کرنا ہے ڈپنے کھولنا ہے جو ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں چار اعمال کاموں کو بجا لانے کے اندر مشکل اٹھانا لوگوں کی باتیں سن لینا اور مگر اپنے راستے سے نہ ہٹنا یہ مجاہدہ ہے اس مجاہدے کو بجا لانا ہے اگر اس مجاہدے کو بجا نہیں لائیں گے اور توبہ و استفار کا سہارا نہیں لیں گے بلکہ یہ ذہن بنا لیں گے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ کرو گے تو ہم گناہ معاف کر دیں گے تو کیوں نہ ہم پیٹ بھر کے گناہ کریں سارا دن اور پھر رات کو ہم توبہ کر کے سو جائیں گے تو میرے دوست کو معاف تو ہو جائے گا لیکن اس میں خطرہ شدید یہ ہے کہ پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں جو شخص جان بوجھ کر گناہ کرے گا اور پٹائی کے ساتھ گناہ کرے گا اور مشکل اور مجاہدے کو نہیں اٹھائے گا اللہ کے راستے کی مشکل کو نہیں اٹھائے گا اس کو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ شیطان اسی بہانے سے رکھے گا کہ ہاں گناہ کر لو چلو اب دو رقب بھی پڑھ لو توبہ کر لو پھر ایک دن کیا آئے گا کہ وہ دو رقب بھی چھوٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ رونا بھی چھوٹ جائے گا اور اس کے بعد وہ ندامت بھی ختم ہوتی جائے گی کیونکہ گناہ کر کر کے دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کو معمولی سمجھنا یہی کفر کفر یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لیے دوستو گناہوں سے بچنے میں چاہے چھوٹا گناہ ہو چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا چھوٹا پن سمجھو اسی طرح چھوٹی نیکی کو چھوٹا پن سمجھو کہ ہر نیکی میں خاصیت ہے دوسری نیکی کو کشش کرنے کی اور اس طرح یہ ذخیرہ جمع ہو کر بڑی بڑی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے چھوٹی نیکی بھی جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے اس طرح واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بات دیکھا کہ اس کے پلڑے کے اندر نیکیوں کی کچھ کمی ہے اور وہ بہت گھبرایا ہوا ہے یوم ہے اور حساب کتاب کیا جا رہا ہے اور ترازو میں جو ہے وہ نیکیوں کی کمی ہے پلڑا بہت اوپر ہے جھک نہیں رہا ہے بہت پریشان ہے گھبرا رہا ہے تو اچانک سے کوئی تھیلی جو ہے وہ آ کر اس پلڑے میں نیکیوں پھر گر جاتی ہے تو اور وہ پلڑا جو ہے جھک جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پلڑا میرا جھک گیا چھوٹی سی تھیلی سے یہ میرا کون سا عمل تھا کہ جس سے میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ وہ مٹی ہے جو نے اپنے بھائی کی خبر کے اوپر ڈالی تو بہانے جائیں بہانا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ مختلف کا لہٰذا چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی مت سمجھو اسی طرح سے چھوٹے گناہ کو معمولی گناہ کو معمولی مت سمجھو اس لیے کہ کوئی گناہ حقیقت میں معمولی نہیں ہے کسی گناہ کو معمولی سمجھنا انتہائی بے حقوقی ہے کیونکہ ہر گناہ ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ صغیرہ مل کر گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر گناہ کے اندر گناہ کو کشش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے دوسرے گناہ کو پکڑتا ہے کش کرتا ہے اس لیے کرتے کرتے چڑھتے چڑھتے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور ہر چھوٹا گناہ بھی کوئی چھوٹا گناہ بھی کرتے وہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے لہذا جو شخص بھی گناہ سے بچنے میں مشکل نہیں اٹھائے گا مجاہدہ نہیں اٹھائے گا اس کو وصول اللہ کبھی نصیب نہیں ہوگا اللہ والا نہیں بن سکتا ہاں گناہ سے بچنے میں اپنی جان کی بازی لگائے اور جب گناہ ہو جائے پھر بھی تو پھر اللہ سے توبہ کرے سب بات ہے یہ توبہ توبہ جو ہے یہ اس کی صحیح توبہ ہے اور جو شخص اس اس حوالے سے گناہ کرتا رہے کہ ہم توبہ کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا تو معلوم نہیں کہ بھائی کسی وقت گناہ کرتے وقت موت آ گئی ہاں تو جس حالت میں وہ مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے جیسے داڑھی مونڈنا ہے داڑھی مونڈنا جو ہے چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے ایک آدمی چوری کر لیتا ہے اس سے گنا سرگر ہو گیا اب وہی گنا ہو گیا اس اس کا کا جو بھی گنا ملے گا یا اگر وہ مال لوٹا دے گا معاف ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ایک گنا لکھا جائے گا اسی طرح جھوٹ بول دیا ایک گنا لکھا گیا اسی طرح تو اور گنا کا کام کر دیا نماز چھوڑ دی ایک گنا لکھا لکھا گیا کہ نماز چھوڑنے کا گنا ہو گیا لیکن داڑھی موڑنا چوبیس گھنٹے کا گنا ہے جب بھی لکھا جائے گا تو چوبیس گھنٹے گناہ کر لکھا چوبیس گھنٹے نافرمانی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں لکھا جائے گا کہ مستقل گناہ کی حالت میں آج وقت جیسے ہی اس نے ارادہ کر لیا کہ آج سے میں شرح گاڑی رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی گاڑی رکھوں گا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب جیسی اپنی شکل بناؤں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اس کو ہماری عبادات کی بس یہی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں کوشش کرتا ہے نہیں کرتا ذرا سا کسی نے تانا دے دیا تو عورتوں کی طرح بالکل گھر میں بیٹھ گئے چوڑیاں پہن لی یہ مردانہ پن کہاں گیا آپ کا جہاں جوش جذبہ یہاں کہاں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی آپ کی کہاں گئے آپ کے دعوے کہ ہمیں بڑا عشق رسول ہے بڑی اللہ سے محبت ہے بڑا ہم نماز روزے کے پابند ہیں ٹھیک ہے لیکن کہاں آپ کا عشق گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شکل مبارک بنانے میں آپ کو شرما دی ہے ہاں؟ تو یہ داڑھی کا منڈانا جو ہے چوبیس گھنٹے کا گنا لکھا جائے ہر وقت یہ نافرمانی کی حالت میں ہے اور معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہیں کچھ پتہ نہیں ہے ہاں؟ بہرحال کسی کی داڑھی نہ ہو تو اس سے اس سے بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ معلوم نہیں کہ کل کو وہ داڑھی رکھ لے رہی اور توبہ کر کے اللہ سے اللہ کا قریب مقرب ہو جائے بھلی اللہ ہو جائے اور اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے آج تو ہمارے داڑھی ہے معلوم نہیں کل ہمیں شیطان بیٹھا دے ہم کہیں اور پہنچ جائیں خدا نہ خاصہ اور معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا لہٰذا کسی کے داڑھی نہ ہو اس کو حقیر جاننا حرام ہے اور ممکن ہے کہ اس کے دل میں داڑھی ہو اظہار کے اظہار کا بھی وقت ہوتا ہے جب اظہار کا وقت ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اظہار بھی ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے پھر اگر اس حالت میں ہمیں اللہ بلا لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے یوم پوچھ لیا کوثر پہ جانا ہے کہ نہیں ہاں؟ کوثر پہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم امتیوں کو پانی پلائیں گے آب کوثر پلائیں گے اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری شکل بنانے میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی میری شکل میں کہ میرے جیسی شکل نہیں بنائی جبکہ میرا حکم بھی تھا بخاری شریف کی حدیث ہے وقت سوارے اپنی گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مجھوں کو کتراؤ ہاں؟ اور جس جگہ کتنی کتنی جگہ اور بھی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق کتنی کرنا ہے اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا چاہے ایک چاول بھی کیوں نہ ہو ایک مٹھی سے کم پر کترانا چاہو یا پھر موٹانا چاروں اماموں کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد حمبل حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ کے نزدیک اتفاق داڑھی کا ایک مٹھی سے کمپل کترانا چاہے وہ ایک چاول برابر ہو اور چاہے وہ مٹائے دونوں حرام ہیں حرام کام کرنے والا کہاں اللہ کے راستے کی باتیں کر رہا ہے ہاں؟ اس کو ہمت کرنے کا مقام ہمت کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانی چاہیے اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس داڑھی کو رکھ کے اس جھنڈے کو لہرانا بھی چاہیے بعض لوگ داڑھی چڑھانے کی عادت ہے داڑھی رکھ لی لیکن اب چپاتے چل رہے ہیں سے دباتے ہیں تاکہ جو ہے ذرا ہم مسٹروں کی پارٹی میں بھی کچھ شرم تھوڑا سا ہمارا رول قائم رہے تو دوستو اس سے کام نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے اس کے لیے کہ اس کو داڑھی چڑھانا کہتے ہیں اور اس پر وعید ہے بلکہ داڑھی کو جھنڈے کی اسلام کا جھنڈا ہے اس کو جھنڈے کی طرح تو غرض یہ کہ متقی شخص وہ ہے جو جو گناہ نہ کرنے میں جان کی بازی لگاتا ہے گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہے اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگاتا ہے پھر بھی اگر اس سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے جوڑتا ہے گڑ گڑاتا ہے توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا پھر سے محبوب ہو جاتا ہے اور یہ شخص مستقی کا مستقی ہے مولانا خان کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقی رہنا تقوا سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان جیسے کوئی شخص کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی وقت یہ سے وضو کر لیتا ہے وضو بنائے رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص ہر وقت باغو رہتا ہے تو ایسے ہی متقی رہنا آسان ہے تقوا آسان ہے کہ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر کے پھر دوبارہ باوضو ہو جائے پھر دوبارہ متقی ہو جائے تو یہ تقوا جو ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوا کے لیے تقوا کے حصول کے لیے صحبت صالحین یہ کا بنیادی جو خدائی منشور ہے وہ قونو و صالحین ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا باقاعدہ ان سے گہرا تعلق کرنا میرے مرشد فرماتے تھے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں شہد کے ساتھ تعلق شدت کا میرے مرشد مرشد خالد حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب کرتا بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک مرشد سے گہرا اور مضبوط تعلق نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا ڈھیلا ڈھالا تعلق کام نہیں دیتا تعلق جو رکھے گا وہ ٹھیلا رہے گا ٹھیلا مٹی کا ٹھیلا کچھ بھی نہیں ہے سمجھتا رہے گا کہ ہمارا تعلق بزرگ سے ہے بڑے بزرگ سے ہے لیکن کام کام جب بنے گا جب مرشد سے تعلق مضبوط رکھے گا اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرے گا اور ان تجویزات کی اتباع کرے گا اس طرح سے راستہ پھر چلنا شروع کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کر پائیں گے اور اس کو اپنے راستے میں چلنا بھی نصیب فرمائیں گے کیوں اس لیے کہ اس نے جو جو طریقہ ہے جو پروفارما ہے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے دونوں ماضین کا اس نے اس کو اختیار کیا بس اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں بندے سے بندے سے کوئی پہلوانی مطلوب نہیں ہے کہ اگر دس سیر بندے کے بندہ وزن اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ بیس وزن اٹھائے ہاں؟ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی انعام نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہم نے اس کو استعداد دی ہے جتنی ہم نے اس کو استطاعت دی ہے قوت دی ہے ہمت دی ہے اس کو یہ ہمارے راستے میں کتنا استعمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پھر گرتا پڑتا بھی رہتا ہے بندہ تو بھی بھائی دیکھو جو آدمی اللہ کا مقرر جو جو آدمی کسی کا بھی مقرر ہو کسی سے بھی تعلق قریبی ہو تو اس کی غلطیاں بھی اس کو معاف کر دیتا ہے ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے تو جس سے تعلق محبت کا ہوتا ہے جس سے تعلق صحیح بھی ہوتا ہے تو اس کو انسان اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو خاطر میں نہیں کرتا کہتا کہ یہ تو اپنا ہے یہ تو اپنا ہے تو لہذا شخص اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اگرچہ گرتا پڑتا رہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے پھر چلنا شروع کر دو مایوسی کی کوئی بات نہیں بھائی راستے میں ہم کہیں جا رہے ہیں کسی جگہ پہنچ رہے ہیں اگر راستے میں وقتی طور پہ ہم کہیں گر گئے تو کیا ہم وہاں جہاں گریں گے وہاں سے کیا ہم پیچھے کی سب کے آ جاتے ہیں وہیں سے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ کا راستہ طے ہوتا رہتا ہے گر پڑنے سے گناہ ہو جانے سے پیچھے نہیں آتے جب تک کہ بالکل اصرار سے گناہ کرنا شروع کر دے اور اللہ سے بالکل پیٹ جب اگر گر گیا ہے تو وہیں سے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اگر سو قدم کا راستہ طے کر چکا ہے تو کوئی ننانوے پہ تو نہیں آتا نبے پہ تو نہیں آتا پچاس پہ نہیں آتا بلکہ وہیں سوے قدم پہ وہ گرا پھر وہیں سے اٹھتا پھر چلنا شروع کر دیا ایک سو ایکواں قدم ایک سو دواں قدم چلتا ہی رہتا ہے وہ تو اگر گناہ ہو جائے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اس وقت توبہ کر لے استغفار کرے اللہ کو منا لے اور پھر چلنا شروع کر دے تو غرض یہ کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کون و کا اہل اللہ سے تعلق اور ان کے ساتھ محض تعلق نام کا نہ ہو رسمی نہ ہو بلکہ مضبوط تعلق ہو ارے دوستو آخر ایک دن دنیا سے جانا ہے مرنا ہے کہ نہیں دنیا سے جانا ہے کہ نہیں دنیا کا زندگی کا حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے فائدے کا ہو دنیا میں جیسے ہم یہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا ہے اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا تو ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور زندگی زندگی مختصر اللہ نے ہم کو دی ہے تو اس زندگی کو کارآمد کیوں نہیں بناتے آخر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے پھر غم عامل مثفال رسم خیر غوم عمل مصفال ضرورت رسما یہ قرآن پاک ہے یا نہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اس کے ایک ذرے کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے بلکہ ہر ذرہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ہمیشہ کے لیے وہاں جمع ہو گیا پھر وہ ضائع نہیں ہوگا ایک دفعہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا اللہ بس یہ اللہ کے جا کے جمع ہوگی پھر یہ ضائع نہیں ہوگا دنیا کے کام کاروبار میں آئے دن ہمیں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے کتنی ٹوکرے ہم کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات کہ بندے کے ایک نام لینے کو بھی ضائع نہیں کرتے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی مفرت ہو گئی تو اس نے کہا اللہ میں نے تو دنیا میں شاید ہی کوئی نیک کام کیا ہو اور میرے پاس تو ایمان کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں کرنا وہ تھا لیکن ساری عمر میں نے گناہوں میں گزاری میری مسرت کیسے آپ نے کر دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ایک دفعہ سوتے میں غفلت سے تیرے منہ سے میرا نام نکل گیا تھا بس اسی پر میں نے تیری اللہ اللہ کے کیسے مغفرت کے بخشنے کے کیسے کیسے بہانے ہیں ایسے کریم مالک کو چھوڑ کر شیطان اور نفس کی گانا اور معاشرے کا ساتھ دینا یہ کیسی دوستوں بے وفائی کی بات ایسی بے وفائی جو مالک ہمیں کھلاتا ہے جو مالک ہمیں پلاتا ہے جو مالک ہمیں صحت تندرستی عزت اور زندگی عطا فرماتا ہے اس مالک کو چھوڑ کر ہم نفس و شیطان جو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے سوا ہم کو پریشان کرنے کے سوا ہمارے نقصان کے کچھ نہیں چاہتے ہم کیوں نفس و شیطان کی چاہتے ہیں جو جو معاشرہ ہم کو کچھ نہیں دے سکتا ہم اس معاشرے کی خاطر اپنے مالک کو ہم کیسے ناراض کر دیتے ہیں یہ یہ فکر کی کی بات بات ہے ہے دوستو سوچنے اور اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے اور محنت یہی ہے کہ کسی شیخ سے کسی ولی کامل سے تعلق کیا جائے اور اس سے اپنے نفس کی اصلاح کی جائے تاکہ فکر آخرت پیدا ہو اور دنیا کی دھوکے سے جان چھوٹ جائے دنیا ایک دھوکہ ہے محمد حیات دنیا اجلا متا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی حیات دنیا کی زندگی کیا ہے صرف ایک ہے دوستوں ساری تاریخ پڑی ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کے امتیوں کے ان کے ماننے والوں کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ کے واقعات نہ وہ مال کے پیچھے پڑے نہ وہ بنگلوں کے پیچھے پڑے ان کو تو معلوم تھا کہ یہ زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ مکہ کے سنگریزے جتنے ہیں سب کو سب کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے آپ کے سارے کے سارا سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو آج کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں پاکہ کروں تو اس پر کروں بتائیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ گھر کی کیا کیا کیا اوقات تھی گھر کی کہ ایک چمڑے کی کھال جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اور کھجوروں کا بستر کھجوروں کی چھال کا بستر اور ایک یا دو برتن تو آ آ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کا نبی ساری کائنات کا محبوب اللہ کا سب سے پیارا اور ساری کائنات کا محبوب کس حال کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ذرا ہم روزانہ ایک دو منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس حال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں ہاں؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر کچھ وسعت کی دعا کر دیجیے یہ ادب ادب کا طریقہ تھا یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے لیے کچھ مال مانگ لیجیے اللہ سے یہ تو توہین ہوتی رسول کی کیا ہاں؟ کیا عرض کہ آپ اپنی امت کے لیے کچھ وسعت کی درخواست کر لیجیے اللہ تعالیٰ کہ آپ کی امت کو جو ہے یہ مسائل نہیں اٹھا سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ اے عمر کیا تم ابھی تک دھوکے میں ہو کیا تم ابھی تک دنیا کی زندگی سے دھوکے میں ہو ہاں؟ تم آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے کیا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت پر کیسا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا کہ جب آپ آرام فرماتے تھے تو آپ کے بدن مبارک پر اس کھجور کی چھال کے نشان تک آ جاتا اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بعد ناشکری کا یہ عالم کہ ہم نفس و شیطان کی گاتے ہیں اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زبانی دعوے کرتے ہیں ایک شاعر کہتے ہیں لوکان کا محب بلب کو محتیب ارے اگر تم اپنی محبت میں صادق ہوتے تو محب یعنی محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا اور مطلب ہوتا ہے زبان سے بھی کہنا محبوب محبوب کی توہین ہے کہ زبان سے بھی کہے وہ تو اشارہ بھی کر دے تو جان بھی قربان کر دینا چاہیے اور محبوب کی اگر محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے ایک عشق مزاجی کا محبوب ہے اور ایک عشق الہی کا محبوب ہے ہاں؟ محبوب بھی کہتا ہے کہ جس پر اپنی جان کو فدا کرنا کامیابی اور کامرانی ہاں؟ اپنے ہی اوپر احسان کرنا ہے تو دوستوں کے دین کو حاصل کرو اور بزرگوں سے تعلق کرو اور ان کے ساتھ مضبوط تعلق کرو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جو بندہ بھی اللہ کے طریقے کو اختیار کرے گا دونوں معاذ ماس کو اختیار کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے جس کام کا حکم مالک نے دیا ہے دونوں معاذ صادقین کا حکم مالک نے دیا ہے کہ تم اہل اللہ کے ساتھ رہو صادقین کے ساتھ رہو اہل محبت کے ساتھ رہو تو تمہارے دل میں بھی ہماری محبت آ جائے گی اور جب محبت آ جائے گی تو تم پھر نافرمانی نہیں کر سکو گے کیونکہ محبوب کا تقاضا یہی ہے محبت کا تقاضا یہ ہے نافرمانی کو محبت قبول نہیں کرتی اگر نافرمان ہے تو محبت سچی نہیں سچی محبت ہے تو یقیناً فرما بردار ہو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا خدائی منشور ہے کہ کونوں معاذ صادقین کرو جو شخص اس راستے میں چلے گا اہل اللہ سے تعلق کرے گا ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اور اس کو ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ضرور نصیب ہوگا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق کے شک کے یار برعالش نظر نہ کر اے خواجہ درد نیز ورنہ طبیب ہو یہ اے خواجہ تمہارے دل میں درد ہی نہیں ہے ورنہ طبیب تو اب بھی موجود ہے ورنہ کوئی عاشق اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے سچی طلب اللہ کی کی ہو اور اس کو اللہ نہ ملا اللہ تعالیٰ ضرور سے ضرور مدد فرماتے ہیں لیکن شرط یہی ہے جاہدو پینا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہمت سے چلتے ہیں اور لوگوں کے تان و تشنی کی پرواہ نہیں کرتے وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور ٹھانتے بھی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے اللہ ہی ہم کو ہم کو سب کچھ دینے والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری صحت ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری کامیابی اور کامرانی وہ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں جاننا کیا ہے یہی ہے بلندی نجاد جینا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا نیک کام کرنے کے لیے مشقت اٹھانا اگر سردی ہے تو بھی آسان ہو گئی وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز کو جانا ہے اور اسی طرح سے جو بھی شہر کا کام ہے اس کو مشقت اٹھا کر بجا لانا ہے شرعی ادا کرنا ہے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کیا آپ ملا ہو گئے ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل اللہ پاک کا حکم ہے مولویوں کو بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے دوستو کل جائیں گے پریشانی ہوگی دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی بڑی پریشانی ہے جس نے اللہ اور رسول کے حکموں کو توجہ نہیں دی پامال کیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے دوستوں خبر میں پیر لٹک جائیں گے اور بندہ دنیا سے روانہ ہو جائے گا آج ہی ہمت کر لو آج جان لو کہ آج سے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے ایک ذرہ برابر بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے دوستوں جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے مخلوق اس کو راضی کرتی ہے اور جو شخص اللہ کو اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق بھی اس سے دور بھاگتی ہے اور مخلوق اس کو پھر ستاتی ہے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے پر کتنے سارے انعامات کو رکھے یہ تھوڑی ہے کہ آپ مشکل ہی مشکل اٹھائی جائیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو ارے اللہ تعالیٰ نے تقوا میں انعامات بھی رکھے ہیں آپ کی دنیاوی زندگی اور راحت کا سامان بھی اسی میں ہے دوستوں ہاں، تین یوسف دین آسان ہے اور ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین یوسر آسان ہے دیکھو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں چار رکھا نماز پڑھ لی فرض کی چار رکھا سنت پڑھ لی ہو گئی دربار میں اس سے بڑے دربار میں حاضر ہوتی ہاں، ایسے ہی روزہ صبح سے شام تک تو آدمی ویسے ہی بعض اوقات کام پہ نکلتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فرصت ہی نہیں ہوتی ارے مجھے آج تو کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ لیا اور وہ بھی سال کے بارہ مہینے سے میں سے ایک مہینہ یہ بھی نہیں کہ بس اب روزہ ہی رکھنا ہے پچھلی امتوں پر کتنی سختیاں تھیں ایمان لانے کے بعد ان کو کیسے سخت سخت احکامات تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کتنی آسانیاں فرمائی ہیں ایک نیکی کرو دس نیکی کا سوال ہاں؟ ایک نیکی کرو دس نیکی کا سوال اور ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین زمین سجدہ بنا بنا دیا دیا مسجد جہاں وہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا بلکہ مخصوص جگہ تھی عبادت کی وہیں جا کر عبادت ہو سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے ہر روئے زمین کو جو ہے وہ بنا دیا جہاں چاہے سجدہ کر سکتا اور پچھلی امتوں میں جہاں ناپاکی لگ جاتی تھی کپڑے پہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی فرمائی کہ اس کو تین دفعہ نچوڑ لو یا اتنا پانی بہا دو کہ ناپاکی کا اثر جاتا رہے پانی بہا دو وہ پاک ہو گیا بتائیے کتنی آسانیاں ہیں اور ضرور شریف اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت بنائی ہے سبحان اللہ کہ یہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ضرور شریف وہ عبادت ہے جو قطعی قبول ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ عمل خود اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حبیب پر ضرور سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کو خود پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ نبی اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں یہ متوازر عمل ہے یہ نہیں کہ کبھی بھیج دیا کبھی نہیں بھیج دیا جس عمل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پر جو عمل محبوب رکھتا ہے اسی عمل کی بندہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اللہ آپ اپنے نبی پر درود بھیج دیا اللہ اپنے مبی اپنے نبی پر دے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کی درخواست کو ڈال دیں گے کہ اللہ کو خود وہی عمل محبوب ہے تو بندہ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی عمل کی درخواست کرتا ہے اسی لیے رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی دعاؤں سے پہلے اور آخر میں ضرور شریف کو معمول بنا لو ورنہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی ہاں؟ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی تو ضرور شریف وہ عبادت ہے کہ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ ضرور شریف قطعی قبول ہے اس کی اول ضرور شریف پڑھ لیا قبول ہوا انشاءاللہ اللہ آخر ضرور شریف پڑھ لیا قبول ہوا انشاءاللہ تو کریم سے بعید ہے کہ اول قبول کر لے اور آخر قبول کر لے اور درمیان کا رد کر لے کریم سے یہ بعید ہے اس لیے اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کا راز ہے کہ شروع میں اول میں بھی ضرور شریف کا اہتمام آخر میں بھی ضرور شریف کا اہتمام اور جمعے کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے ضرور شریف میں کثرت کیا کرو زیادہ جو جو جس کا معمول ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر جمعے کے دن ضرور ضرور شریف پڑھ لیا کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سنت پہ بھی عمل ہوگا اور محض سنت پہ عمل نہیں ہوگا ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ زبردست حق ہر امتی پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف بھیجنا اور ایک حدیث میں ہے جس کے اور جز بھی ہیں ایک جز یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص حضرت علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے زمین پر اور تین دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تھوڑی دیر بعد فرماتے تھے آمین پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ نے تین بار آمین کہا یہ کیوں کیوں فرمایا آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا فرمائی کہ حالات ہو جائے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر ضرور شریف نہ جی، یہ ہلاکت کی بدوا کرنا بھی عین رحمت ہے رحمت میرے دوستو سمجھو اس بات کو کہ جو شخص اتنی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جائے اس عظیم نعمت سے محروم رہنے پر ڈرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا تاکہ میرا کوئی امتی محروم نہ رہے تو ضرور شریف وہ عظیم شان عبادت ہے کہ اس سے اللہ کی محبت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق پورا ہوتا ہے پورا تو خیر نہیں ہو سکتا لیکن ادا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ہم پر زبردست عقلی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے خوش ہوتی ہے تو بہرحال یہ سب بات جو میں عرض کر رہا تھا اصل بات یہ ہے کہ بلبینہ جاہدو پینا جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں نیکیوں پر سراغ کرتے ہیں اور لوگوں کے تان و تشنی سے جو ہے اپنے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لنا دیا ہم اس کو اپنے راستے میں چلنے کی توفیق بھی دیں گے ترقی بھی عطا فرمائیں گے اچھا، راستے میں چلنا کیا ہے مومن کی ہر لمحہ ترقی ہے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے ہر لمحہ ترقی ہے فاطف سے فاطف گار سے گناہ گار لیکن مسلمان ہے اس کی بھی ہر لمحہ ترقی ہے کیونکہ ہر لمحہ اس کا ایمان کی حالت میں گزر رہا ہے جی ایک شخص کی زندگی مثلا پچاس برس کی ہوئی تو پچاس برس ایمان کی حالت میں رہا ایسے ہی کسی شخص نے پچپن برس کی عمر گزاری ایمان کی حالت میں تو اس اس کا ایمان پانچ برس اور بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا لہذا ہر لمحہ مومن کی تو ترقی ہر لمحہ ہے ہر لمحہ لیکن صالح مومن جو ہے اس کی ترقی فاسق اور گناہ گار مومن کی ترقی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ فاسق اور گناہ گار انسان کی اگر انسان کو اگر ایک لمحے میں ایک پیسہ نفع ہو رہا ہے اور صالح مومن کو ایک لمحے کے اندر ایک ہزار روپیہ کا نفع ہو رہا ہے ترقی دونوں کو ہو رہی ہے لیکن اس کی ترقی بالکل اتنا ہے اور اس کی ترقی بہت ہی اعلیٰ ہے اللہ والا بن گیا اور اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے اس کی ترقی اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی ہمیں ایک ہی پیسے کی ترقی کافی ہے بس کلمہ پڑھ لیا زیادہ سے زیادہ نماز روزہ کر لیا بس باقی گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے بھائی داڑھی رکھنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے اور شریک کپڑا کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم کو ترقی ہو رہی ہے پیسے کا نفع ہمیں چاہیے زیادہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے چلیے آپ کی ہماقت کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کتنی ہماقت کی بات ہے دنیا داری کے اندر کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہزار روپے ہماری تنخواہ ہے تو بس اس سے زیادہ ہمیں بارہ سو نہیں چاہیے آپ ہزار ہی رہتے کوئی بھی نہیں کہے گا فوراً دوڑے گا کہے گا وہ کہے گا بھائی اس کام کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ روزانہ مزید آپ کو کام کرنا پڑے گا میں تیار ہوں مزید مشقت کے لیے بھی میں تیار ہوں مگر میری تنخواہ بڑھ جائے ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن فکر آخرت میں اتنی غفلت ہے کہ آخرت کی محنت کے لیے آخرت کے لیے ہم ہمیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ مشکل اٹھائیں تو غرض یہ کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے بھائی ٹھیک ہے ہمیں ایک ہی پیسے کا نفع کافی ہے تو ہمیں ترقی تو ہو رہی ہے فرمایا کہ مشکل تو یہ ہے کہ اور گناہ کے اندر کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے گناہ کی اہمیت اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی گناہ سے بچو گناہ سے بچو اگرچہ ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی بخش تو ہو ہی جائے گی لیکن اس ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے حفاظت کی بھی تو ضرورت ہے اور اس کی حفاظت اور سلامتی کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے تو غرض یہ کہ اس کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو شخص اس راستے پر چلے گا اور صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھے گا اور اس سے مضبوط تعلق رکھے گا ضرور بے ضرور ان کامیابی ایک دن اس کے قدم چنے کیوں اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے بس اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بتائے ہوئے احکامات پر اپنے جیسی تیسی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پھر اگر بھی رہتے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی ایسی دستگیری نصیب ہوتی ہے کہ پھر اس کے پاؤں بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں آرمی پیر اس کو نصیب ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت اس کو نصیب ہو جاتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے بزرگ ضروری نے من منے کر کہ پائے آہنی جہاں جمی دانی کی چشت شاہ ہم دادا کہتے ہیں کہ میرے پیلے چہرے کو گرد چہرے کو مت دیکھو یہ ظاہر میرا جو ہے ظاہر کو مت دیکھو کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں مگر یہ دیکھو کہ میرے پیر لوہے کے اسے من گا کہ پائے آنی گا میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں شریعت کے معاملے کے اندر اتنا سخت ہوں کہ گناہ پر بھی میں راضی نہیں ہوتا اللہ کو ایک لمحہ ناراض نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں کوئی صرف نفس پر مشقت آتی ہے دوستوں تقوا سے رہنے میں صرف نفس پر مشقت آتی ہے دل کی خواہش کو توڑنا پڑتا ہے نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ کوئی اس کے اندر پہلوانی کرنی پڑتی ہے نہ ہی کوئی اور اس کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے نفس کی خواہش کی قربانی دینی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے تقوا کو انتہائی آسان رکھا ہے بڈھے سے بڈھا ضعیف سے ضعیف آدمی بھی تقوا سے رہ سکتا ہے تقوا اختیار کر سکتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ولی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا معیار تقوا سے رکھا ہے عبادات سے نہیں رکھا اگر عبادات سے رکھتے تو پھر زیادہ پہلوان لوگ مضبوط لوگ زیادہ عبادت کرتے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے تو یہ تو پھر ظلم ہو جاتا کہ کسی کو اللہ نے قوی بنایا ہے کسی کو اللہ نے کمزور بنایا ہے تو کمزور آدمی پھر اللہ کی ولایت کیسے حاصل کرتا وہ تو اللہ کے یہاں کہ اللہ میں میں تو کمزور تھا میں عبادت نہیں کر سکتا تھا میں کیا ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقوا تقوا کو کو اس کا معیار رکھا کہ گناہ سے بچنا میرے مرشد سے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرماتے تھے فرماتے تھے دوستوں کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا آسان کام نہ کرنا آسان ہے وہ ایسا کریم مالک ہے وہ کہتا ہے بس کام نہ کرو اور مجھ سے مزدوری دے لو میری ولایت لے لو میری دوستی لے لو ہاں؟ کا گناہ مت کرو اور اللہ کی دوستی لے لو گناہ نہ کرنا اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ اس میں پیسہ بچتا ہے بتائیے آج شادیوں کے اندر لاکھوں روپے لوگ قرضے لے لے کے شادیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد برسوں روتے رہتے ہیں قرض ادا نہیں ہو رہا ادھر بچی پریشان اب داماد پریشان کر رہا ہے آج کل شادیوں کی بھی رشتوں کے بھی عجیب معاملے ہیں داماد ہو گیا رشتہ ہو گیا اب وہ جو ہے اپنے سسرال والوں کی دولت کے اوپر نظر لگائے اب بیوی کو زور ڈال رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اتنا پیسہ لے کے دو اور نہیں تو اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے یہ لالچ ہے یہ لالچی ہے ارے تم کو اس سے کیا واسطہ کہ اس کے ماں باپ کو تمہاری بیوی کے ماں باپ کو اللہ نے کیا دے دیا وہی وہ ان کو مبارک ہو آپ کی نظر اس پہ کیوں ہے وہ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے ایسے رشتے ڈال دیے جو ویکار نہیں ہیں اس میں کیا ہوا کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر زبردستی پریشر ڈالتا ہے کہ آپ پیسہ لے کے دو اتنا قبضہ لے کے دو اور شادیوں کے اندر لاکھوں لاکھوں روپیہ لوگ برباد کر رہے ہیں پٹاخوں کے اندر ہزاروں روپیہ برباد کر رہے ہیں رسومات کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ لوگ برباد کر رہے ہیں جس کی جیسی حیثیت ہے اور بعض لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر قبضے میں لے کر برباد کر رہے ہیں تو یہ گناہ گناہ ہے نہیں تمام رسومات جو ہے وہ گناہ ہے یہ ساری رسومات جو آج کل ہو رہی ہیں مہندی ہو رہی ہے مائیں ہو رہی ہے اس کے اندر سینیاں اور حصے بند بن کے جا رہے ہیں اور اس میں زیوروں کے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں اور اس سے اس کے اس کے در سے اس کے آج ابھی نکاح ہوا نہیں عید پہ تحفے چلے جا رہے ہیں جب تک نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ شخص اجنبی کی مانند ہے اس سے بات کرنا بھی آرام ہے تو آپ کیسے اس کو تحفے تحائف دے رہے ہیں یہاں جب نکاح ہو جائے اس کے بعد جتنی حیثیت ہے بھی بھی دے دے دو دو تحفہ لیکن نکاح سے پہلے ساری رسومات ہو رہی ہیں اور حتیٰ کہ ہم نے بہت سے ایسے نکاحوں کا حال سنا کہ ساری رسومات چلی اور نکاح والے دن سے چند دن پہلے جھگڑا ہو گیا رشتہ ہی ختم ہو دوستوں کیا فائدہ تکلیف اٹھانا پیسہ برباد کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا رات رات پر ولیمے ہو رہے ہیں دو دو بج کے دو دو بجے لوگ گھر واپس آ رہے ہیں فجر کی نمازیں سزا ہو رہی ہیں بچوں کے مدرسوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور پریشان حال ہوئے ہیں روزانہ ہر نئی شادی کے لیے ایک نیا جوڑا چاہیے اور شرم آ رہی ہے بہن پہ جاتے ہوئے کہ ہم تو یہ جوڑا پورا شادی میں پہن کے گئے تھے اب لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ارے تم بھی تو لوگ ہو تم تو ہو ارے بھائی کیا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو کہنے دو لوگوں کے کہنے پر کب تک چلو گے ارے معاشرے کے اوپر کب تک چلو گے یہ معاشرہ آخرت میں کام نہیں آئے گا قبر میں کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کام آئے گا اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا عقل کا بھی تقاضا یہی ہے دوستو کہ جو شخص ہمارے ہمیشہ کام آتا ہے اور آ سکتا ہے اور وہ عاجز بھی نہیں ہے پوری قدرت کرتا ہے کام آنے کی تو ایسے ایسے کی کیوں نہ تابے داری اور ہم کریں اور جو جو لوگ ہمارے کام ہی نہیں آ سکتے جو لوگ خود مجبور بھی ہیں کام آنا چاہیں بھی اور پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایک اسٹیٹ ہے بہت اس کو ایک دوست بہت ہی قریبی ہے اور اس کو عزیز رکھتا ہے اور ہمیشہ وعدہ کرتا ہے کہ جب کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں پوری کر دوں گا اب اچانک اس شخص کو ضرورت پڑ جاتی ہے اب وہ سیٹ صاحب کو فون کرتا ہے کہ اچھا ذرا مجھے آج کی ضرورت پڑ گئی ہے اب سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح سے تو شام صبح سے شام ہو گئی میرا آج دندہ ہی نہیں ہوا بھائی کیا کروں مجبور ہو دل تو چاہ رہا ہے تمہاری مدد کرنے کو لیکن میں خود خلاش ہو گیا ہوں تو یہ کام بتائیے ایسے ایسے کو سہارا بنانا اچھا ہے یا اس کو سہارا بنانا اچھا ہے جو بالکل مجبور نہیں ہے کوئی عاجز نہیں ہے پوری قدرت رکھتا ہے مدد کرنے کی اور کتنی بھی رکاوٹیں کتنی بھی دشمن ہوں ہمارے اس کے باوجود وہ کسی دشمن سے رکنے والا نہیں ہے رکاوٹ ہونے والی نہیں ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے جب چاہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے ایسے کو سہارا بنانا اچھا ہے دوستوں یا ایسے کو سہارا جو خود سہاروں کے محتاج ہیں ہاں؟ وہ خود جو محتاج ہیں سراپا تو بدھ جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں غلام میں ان کا کیوں بنوں جو خود غلام ہے اللہ کی خود غلام ہو خود محتاج ہو اس محتاج کا محتاج بننا کوئی عقل بندی ہے اس اس کی ذات کے محتاج بنو اس ذات کے غلام بنو اس ذات کو سہارا بناؤ جو کسی کا عاجز نہیں ہے کبھی کہیں مجبور نہیں ہے پوری پوری قدرت رکھتا ہے ہماری مدد کرنے کی ہمارے کام آنے تو وہی کام آئے گا دوستوں لہذا یہ جو میں عرض کر رہا تھا بنیادی بات کہ دین کے اندر محنت کرنے میں مجاہدہ کرنے میں بزدلی مت دکھاؤ مردانہ بن دکھاؤ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قدر بردار و مردانہ بزن ارے اے دوست مردانہ وار حملہ کرو جو علی واری برے خیبر شکن جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا خیبر کے درے پر حملہ کیا اور اس کو پتہ کر دیا مردانہ وار حملہ کرو اپنے نفس کے اوپر اور نفس کی بری خواہشات کو کچل ڈالو کب تک یہ عورتوں کی طرح کیچڑوں کی طرح رہو گے کب تک یہ نفس و شیطان کی گے اور ان کو نقصان اٹھاتے رہو گے تو اللہ کے راستے میں مردانہ پن سے کام چلتا ہے زنانہ پن سے کام نہیں چلتا میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر عورتوں عورتیں بھی دین کے راستے میں چلیں گی تو ہمت انہیں بھی مردانہ اختیار کرنی کیا عجیب بات ہے انہیں بھی مردانہ اختیار کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ عورتوں کو داڑھی رکھنی پڑے ٹھیک ہے اگر داڑھی رکھی عورتوں نے تو سارے مت باندھ جائیں گے ہاں؟ مطلب کیا ہے کہ مردانہ پن ہمت مردانہ اختیار کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا یا داڑھی رکھ لی اب تنقیوں سے ادھر دیکھ رہے ہیں لوگوں کے تاثرات کیا ہیں لوگ کیا ہیں اگر ذرا ماحول سازگار رہا تو چلو رکھ لیں گے داڑھی اور اگر لوگوں نے باتیں بنائی کہیں گے ہو گئے تو وہی نہیں ہے یہ مردانہ پن نہیں دوست کو یہ زنانہ پن بھی نہیں بلکہ ہجڑا پن ہے یہ ہجڑا ہے پن سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا اور اللہ کا راستہ طے کرنا ہے دوست کو ستارہ ہی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے راستے میں چلنے کی توفیق اور مجاہدات کی توفیق نصیب فرمائے ہے اللہ تعالیٰ توفیقات کی ہم سب پر بارش فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما ایک اشارے پر جانے دینے کو تیار تھے اور خوش تھے اس سے ان سے زیادہ عاشق کون ہوگا ان سے زیادہ عشق و محبت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے ایک بزرگ نے بعد میں دیکھا ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ صحابہ جیسا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے مجھے بھی وہی عشق آتے تو بعد میں دیکھا کہ جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے بعد میں دیکھا کہ ایک گاڑی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے صحابہ بھی ہے تو اچانک گاڑی جو ہے وہ لڑکنا شروع ہو جاتی ہے میں اب صحابہ جو ہے وہ فکر مند ہے اور یہ بھی فکر مند ہے یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پتھر مل جائے تو میں اس گاڑی کے کے پہیے آگے جو ہے رکھ دیتا ہوں تاکہ گاڑی رک جائے اب یہ فکر مند ہے پریشان ہے لیکن اچانک سے ان کو چار آوازیں آتی ہیں دم دم جب دیکھا تو چار صحابہ نے ہر پہیے کے آگے آ کر جان تو یہ پھر انہوں نے صبح جب پاس سے بیدار ہوئے تو انہوں نے توبہ کی کہ میں میں دعوے سے توبہ صحابہ کے صحابہ سے زیادہ کون عاشق رسول ہوتا ہے اور اگر صحابہ کو ایسے ہی یہ یوم ولادت اور یوم وفات اور یوم فلاں فلاں یوم اور جو کچھ یہ رسومات آج کل ہو رہی ہیں صحابہ کی زندگی میں دیکھ لو کیونکہ سب سے زیادہ وہ عاشق رسول تھے اگر ان کے اندر خواب ہوتا اللہ کی رضا ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی تو ضرور اس کام کو بجا لاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی وہ چاہتے تو خوب چراغا کرتے انہوں نے تو کوئی چراغا نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی ہاں؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی چراغا نہیں کیا کوئی دن نہیں منایا تو یہ چیزیں جو آج تک جاری ہو گئی ہیں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور تین سمجھ کر کرنے لگ گئے ہیں یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور گمراہی کی بات ہے اور جہنم تک پہنچانے والی بات ہے ان سب باتوں کی اس کے اندر اصلاح کی گئی ہے اس میں وہ بات بتلائی گئی ہے میرے مشرق نے وہ بات بتلائی ہے کہ جن جن کاموں کو کرنا صحیح ہے اور جن کاموں سے بچنا چاہیے اس کی بھی اس کے اندر Yeah. 我拉木得。